طاقت بھی ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے طاقت بھی ہے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بے توفیقہ سمجھا یعنی اس کو توفیق نہیں ہے ویزا مسول خیر اور جب پہنچتی اسے خیر آن تو بے توفیقہ ہوتا ہے اسے دینے کی توفیق نہیں ہوتی روکنے والا بن جاتا ہے حقوق کے ضروریات سے کی بات ضروری حقوق کی بات ہے حقوق ضروریات سے المصلین ہاں مگر نماز پڑھنے والے یہ استثنا منقطع ہے اللہ دینا وقف اول غور ہے نہیں ہے اول وہ لوگ جو وہ اللہ فلاط دائمون اوپر اپنی نمازوں کے دوام کرنے والے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں سمجھا کبھی وہ ناغا نہیں کرتے ہاں۔ یہاں حضرت دسائیہ آزاد کے لیے امور خلاصہ کا بیان ہے سمجھا جی اور جہاں اللہ پاک عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو عذاب کے دفاع کے لیے امور خلاصہ خلافہ شرک نہ کرو ظلم نہ کرو اور اب یہ جو کھڑا ہے نا پہلی چیز اللہ دین ہم اعلیٰ خلاط ہم دائیں جہاں لکھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو لکھ لو یعنی شرک نہیں کرتے لکھ لو یعنی شرک نہیں کرتے کیوں کیونکہ نماز جو ہے وہ شرک کے خلاف ہے نماز میری توحید ہے مگر وہ لوگ جو وہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ جو وہ اپنی نمازوں پر دوام کرنے والے ہیں بلدی نفی ام والے ہیں دوسری صفت ہے اور نچل کا احسان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے معلوم کے اندر حصہ ہے معین حق معلوم ان کا مانا حصہ ہے معینسا بس اور محروم کے سوال کرنے والے کے اور محروم کے ولدین یہ تیسری صفت ہے اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بے یوم دین کیا کی چوتھی صفت اور وہ لوگ جو وہ عذاب اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جملہ معترضہ واقعی بے شک عذاب ان کے رب کا غیر معمون نہیں ہے بے غمی کی چیز نہیں ہے ہاں بے غم ہونے کے لائق نہیں ہے تیرے رب کا عذاب واقعی جلنے کے قابل ہے بے غم ہونے کے قابل نہیں سمجھ رہے ہو بے شک عذاب رب ان کے کا غیر معمون نہیں ہے بے غمی کی چیز ولبینہ نمبر پانچ اور وہ لوگ جو وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نکل گئے حرام سے کتنے حرام سے مگر اپنی بیویوں پر جب وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے تب بے شک وہ اس میں نہیں ہے ملامت کیے ہوئے غیر غیرمعلوم شرح شرحان یہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے فمن ابتغا پس وہ انسان جو طلب کرے گا سوائے اس کے کوئی تیسری راہ بیوی اور باندھی کے علاوہ تو بس یہ لوگ وہی اللہ ہونا نکلنے والے حد شرعی سے نکلنے والے حد شرعی سے نکلنے والے حد شرعی سے حضرت سامان پر لکھو گا ظلم نہیں کرتے کیا یعنی نہیں کرتے لکھ لو لکھ لو یعنی ظلم نہیں کرتے یعنی ظلم نہیں کرتے ہم نے لیا علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے فیض الباری میں فرمایا ہے کہ ان اکبر حاگل الما میں اس امت کا پہلا فرد ہوں جس نے متع کا انکار کیا ہے کہ اسلام کے اندر متا کبھی آیا ہی نہیں ہے کیا سمجھ رہے ہو اسلام کے اندر کبھی متا ویسے تو مسئلہ یہی ہے نا لوگ باقی علماء میں مشہور یہی ہے کہ پہلے مدعا جائز تھا پھر حرام ہوا پھر جائز ہوا آخر میں پھر حرام ہوا خیبر کے اندر شاہ صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام کے اندر کبھی متا کا جواز آیا ہی نہیں جاتے ویسے متا ہمیشہ حرام رہا ہے سمجھ رہے ہو لیکن شاہ صاحب سے پہلے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی ہے جنہوں نے متے کا انکار کیا سن رہے ہو مولانا حسین علی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر کبھی متا نہیں آیا سمجھا تھی متا ہمیشہ حرام رہا سمجھا نا سی مولانا فرماتے ہیں یہ سورہ معارج مکیہ ہے کیا ہے اس کے اندر کھڑا ہے اللہ الا ازوا او او ملکت ہاں دو ہی صورتیں ہیں بیویاں یا باندیاں فمن تقا برا گالے الامن اگر تیسری راہ کوئی تلاش کرے گا تو وہ ظالم ہے سمجھ رہے ہو انشاءاللہ شاء مومنون پڑھیں گے اٹھارہویں پارے کی ابتدا اس کے اندر بھی یہی لفظ کھڑے اللہ اعلیٰ ازواج اوما ملکت ایمان ہوں وہ بھی مکیہ صورت ہے معلوم ہوا مکے میں متے کی اجازت ہے پھر مدینے آ گئے سورہ نسا پڑھیں گے انشاءاللہ شاء منورہ کے اندر نادل ہوئی ہے اس میں بھی یہی دو صورتیں ہیں یا بیوی یا یا بیوی یا تیسری صورت کوئی ذکر مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی مکی مدنی صورتوں کے اندر دو ہی صورتیں بیان کی گئی ہیں ایک بیوی اور ایک باندھی تیسری صورت کوئی بیان نہیں کی گئی معلوم ہوا متا نہ مکے میں تھا نہ مدینے میں تھا جی۔ کچھ سمجھ آیا ہے باقی وہ روایات جو ہیں احادیث کی ان میں بڑی گڑبڑ ہے روایت بل بھی بہت ہوتا ہے سمجھا نا سی حج تمتوں کو بھی متا کہتے ہیں بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جن کے اندر متحر کا ذکر ہے لیکن متحر سے مراد کیا ہے حج تمتو سمجھا یہ جی، متا مراد نہیں ہے بہرحال آپ کو موقع نہیں ہے بیان کرنے کا سمجھا کہ اور ہمارے تشریف سمائی ہے بھاری رحم اللہ منکر تھے کے تھے وہ فرماتے تھے اسلام میں کبھی متعین نہیں ہے اب مانا ولدینہ ہوں اور نمبر چھ کے وقت اور وہ لوگ جو وہ اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی نگاہ داری کرنے والے ہیں جو معاہدہ کر لیا اس کو نبھاتے ہیں بلدینہ نمبر سات اور وہ لوگ جو وہ اپنی شہادات پر قائم ہیں سیدھے ہیں اور قائم ہیں یعنی ان میں کمی بیشی نہیں کرتے یعنی ان میں کمی بیشی نہیں کرتے سمجھا سی بلدینہ ہوں اور وہ لوگ جو وہ اپنی نمازوں پر جو حافظ محافظت کرتے ہیں حضرت اسٹال یہ ہے پہلے پہلے گزرا ہے ال المسلین الدین اعلیٰ فلاطین دائمون اور یہاں پھر آ گیا ولدین ہم اعلیٰ فلاطین یہ تو تکرار ہے کیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ پہلا پہلا جملہ اور ہے دوسرا جملہ اور ہے پہلے جملے میں ہے دوام کا ذکر کس کا ذکر ہے دوام کا ذکر ہے کہ ہمیشہ پڑھتے ہیں کبھی ناغا نہیں کرتے اب جو ہے وہ حافظون کا ذکر ہے کہ تمام حقوق ادا کرتے ہیں نماز کے جس طرح پیچھے گزر آیا اقامت شہ و حق ہی جی۔ کہاں گزر آیا ہے کوئی مون اخلاق پر جاتون ہا بے حقوق ہا تمام حقوق ادا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو مقبل میں ذکر تھا دوام کا کہ کبھی ناغا نہیں کرتے ہمیشہ پڑھتے ہیں اب بھی طرح محبضت کا اعلیٰ جہل اکمل پڑھتے ہیں اکمل طریقے پر پڑھتے ہیں سمجھا ہماری طرح نہیں کہ جلدی جلدی یوں کر لیا سمجھا نا سر آشے پر کہیں لکھا ہوا ہے پیچھے مجھے لکھ لو اب ہاشیہ ہے کچھ جہاں ہاسیہ لگاؤ بل ہم آلہ دوں گا یہاں ہاسیہ لگاؤ پہلی آجت میں پہلی آیت میں کا ذکر ہے پہلی آیت میں دوام کا ذکر ہے یعنی ضرور پڑھتے ہیں اور ناغا نہیں کرتے اور ناغا اس آیت میں کا ذکر ہے اس آیت میں محافظت کا ذکر ہے یعنی جب پڑھتے ہیں یعنی جب پڑھتے ہیں ضروری آپ تو جمی حقوق ادا کرتے ہیں یعنی جب پڑھتے ہیں تو پڑھتے ضرور ہیں نہیں کرتے اور جب پڑھتے ہیں جمی حقوق ادا کرتے اب کرو مانا فی جنات مکرم یہ لوگ بیچ باغات کے مکرمون عزت کیے ہوئے ہوں گے باغات میں ہوں گے با عزت طریقے پر زندگی گزاریں گے اللہ مجالنا میں فمال الدین کا فروغ اب حضرت زجر آ گئی ہے ان لوگوں پر مشرقین پر مکہ پر نیچے لکھا ہوگا ان مضامین کے سننے کے بعد بھی ان مضامین کے سننے کے بعد بھی بس کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا طرف تیرے موہتے این دوڑنے والے دوڑنے والے جلدی کرنے والے ان مضامین کی تقریب کے لیے ان مضامین کی تقریب کے لیے عانل و عن شمال دائیں اور بائیں جمع ہونے والے عانل و عن شمال عیدین عیدین جمع ہے نا عیدا ایسا تو جماعت جماعت مراد ہے سمجھا سی <coughs> انل جمین وان شمال عیدین دائیں اور بائیں سے جمع ہونے والے سمجھ رہے ہو آ کر بیٹھ جاتے ہیں کوئی یہاں سے کوئی یہاں سے کوئی ادھر سے رات قیامت کیا مت گی کتنی دیر ہے باقی کتنے سال رہتے ہیں کتنے مہینے رہتے ہیں اچھا تو آپ جنت میں جاؤ گے آج ہم جنت میں جائیں گے جی اگر آپ جنت میں جاؤ گے تو آپ سے پہلے ہم بھی جنت میں ہوں گے سمجھا نا جی آجا تم آؤ ہوم خالا جنت یہ ان کی بات نقل ہو رہی ہے تو سمجھ رہے ہو جی۔ وہ آتے حضرت کے ارد گرد جمع ہو جاتے مختلف قسم کے سوال کرتے پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ ہم تم سے پہلے جنت میں جائیں اور جس طرح آج کل آشر کے رسول کہتا ہے خالی جی۔ ہے آیا امید رکھتا ہے آیا تما رکھتا ہے ہر انسان ان میں سے یہ کہ داخل کیا جائے گا باغات نیمتوں کے اندر وہ باغات نیمتوں میں داخل کیا جائے گا آیا تماؤ کے نیچے چل کھائے جی باغجہ عقائد شرکیہ کو حق ماننے جاننے کے کیونکہ عقائد شرکیہ کو حق سمجھتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کا سے راضی ہے اور خدا ہمیں جنت میں بھیجے گا آیا امید رکھتا ہے ہر مرد ان سے ہر انسان ان سے یہ کہ داخل کیا جائے گا جنت نعمتوں کے اندر کل جواب ہے ہر نہیں ہر ایسا نہیں ہوگا انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے انہیں اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں سبحان اللہ سارے کہو الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید عقیدہ عطا فرمایا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس کا بڑا احسان ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا ہے ایک پلید پانی کے قطرے سے کیسے پلید پانی نجس پانی کے قطرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے تو جب تک یہ اپنے دل کے اندر توحید والی تہارت نہیں داخل کریں گے جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے اور سن رہے ہو جب تک توحید والی تہارت داخل نہیں کریں گے ان نمل مشرقوں اور نجس کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہاں انا خلق نہ ہوں خیال کرو معنی کا التنا ہو بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کو سمجھا اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں کیا مطلب ہے نیچے لکھا ہے اے اے قادراتن پانی کے قطرے سے جو بڑا گندا ہے پلید ہے سمجھا لا یلیق اللہ بل ایمان المطہر لا کونت اللہ ایمان المتحر وہ جنت کے لائق ہی نہیں ہے مگر ایمان کے ساتھ جو متحر اور پاک کرنے والا ہے جب تک متحر ایمان دل کے اندر نہیں آئے گا اتنے تک کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سمجھ رہے ہو فلاح او قسم ہو اب حضرت کیا لکھا ہے رفا استباعد کیا رفا رفاست بدریا قدرت بل خل کے نظائر جی۔ اللہ پاک قیامت کے نظائر بیان فرما رہے کہ یہ یہ کام میں کر سکتا ہوں ان ان چیزوں کو میں پیدا کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں فلاح اوق سے موب پس قسم کھاتا ہوں میں رب المشارق بل مغارب کی ہے پیچھے سمجھایا ہوں مشرقین مغربین مشارق مغارب مشرق مغرب سمجھا بے شک ہم البتہ قدرت رکھنے والے ہیں اوپر اس بات کے تبدیل کر دیں گے ہم ان کا کا دنیا ہی میں آگے کی بات میں دنیا ہی میں تبدیل کر دیں گے ہم سمجھا خیر ہم میں ہوں بہتر ان سے سمجھا ان کو ختم کر کے ان سے بہتر لوگ ہم لے آئیں بما نہ مسبوقین اور نہیں ہیں ہم عاجز کیے ہوئے ہمیں کوئی عہدے نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں یہ کام پذر ہوں یخوز لو بس چھوڑو آپ ان کو یعنی ان کا فکر مت فرماؤ یہ مانا نہیں کہ تبلیغ بند کر دو تبلیغ تو جاری رکھنی ہے پذر ہوں بس چھوڑ دو آپ انہیں یخو و جلا جی داخل ہوتے رہیں استحدہ میں یا باتیں بناتے رہیں سمجھ رہے ہو دوں باتیں بناتے رہیں پر اور کھیل کرتے رہے سمجھا حتیٰ کے ملے اپنے دن کو وہ جو بادہ دیے جاتے ہیں جب کو نکلیں گے یہ لوگ قبروں سے فرح حالت اولا کیا ہے حالت اولا جب نکلیں گے قبروں سے جلدی جلدی جلدی کرنے والے گویا کہ وہ لانوی گھوم طرف پرستش گاہ کے دوڑ رہے ہیں طرف پرستش گاہ کے دوڑ رہے ہیں سمجھا پرستش گاہ کی طرف دوڑ رہے اور جس طرح پرستش گاہ ہوتی ہے نا بت بت خانہ سمجھا یہ قبر قبر کی طرف جس طرح دوڑتا ہے مشرق اس طرح یہ میدان معاشر کی طرف دوڑیں گے جلدی کرنے والے وہ وہ جب طرف پرستش گاہ سے دوڑ رہے ہیں خاشیات خاشیات نمبر دو یہ دوسری حالت ہے ان کی حالت اولا سرام تھی نیچی ہوں گی آنکھیں ان کی مارے شرمندگی کے مارے نو سو بن پر یہ الگ لکھا ہے وہ ہو پلو مارو دون پلو مدارے سمجھا تھی جی؟ کرو مانا وہ نیچی ہوں گی ہوں کی مارے ہے بچ کے حق ہوں دلہ ڈھانک رہی ہوگی ان کو دلہ پہ ذالک اليوم الذي حضرت تدلیل مجرمین مجرمین کو دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جو تھے وہ لوگ وعدہ دیے جاتے تھے بسم انا ارسلنا لکھا دلیل نقلی ادنو علیہ السلام دلیل نقلی ادن دیا ہوا ہے پہلے سے بے شک ہم نے بھیجا ہم نے پیغمبر بنا کر لکھا پیغمبر بنا کر نہیں لکھا ہوا نہیں لیا یہ دروازے تو بند ہیں کہ سپیکر کی آواز اندر آتی ہے اور یہ تو بند ہے عبد القدوس جگلیا کا پیغمبر بنا کر اچھا سنگھ مانا کرو بے شک ہم نے بھیجا ہم نے پیغمبر بنا کر نو علیہ دری کھول کرا نو علیہ السلام کو الا قوم ہی ان کی قوم کی طرف نو ہن پر لکھا ہے رسول کیا لکھا ہے نو ہن پر نہیں لکھا رسول اور قوم ہی پر امت لکھ لو نو ہن پر رسول قوم ہی پر امت لکھ لیا کرو مانا تو چکا ہم نے بھیجا ہم نے نو علیہ السلام کو طرف ان کی قوم کے وہ حضرت قوم جو ہوتی تھی وہی امت ہوا کرتی تھی نا نو علیہ السلام کی امت وہی تھی ان اندر قوم کا خریدا نو علیہ السلام کیا لکھا ہے السلام کا خریدا یہ کہ ڈرا تو اپنی قوم کو کس بات سے ڈراؤ وبال کفر سے وبال کفر و شرک سے جو کہ ڈرا تو اپنی قوم کو وبال کفر و شرک سے پہلے سے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب درد نہ آپ پال ہے آپوں میں تعمیل فریضہ چل ہے آپ نے فوراً تعمیل شروع کر دی تعمیل شروع کر دی آپ نے فرمایا اے میری قوم بے شک میں وقت تمہارے ڈرانے والے ہوں مبین ان صاف صاف مقصد تبلیغ چل گئے تبلیغ کا مقصد کیا کیا ہے ہے مضمون تبلیغ کا جو کئی باتیں کرو تم ساری مالی بدنی لسانی صرف اللہ کا آپ کی اللہ پر نمبر کا ہے اور تقوی پر نمبر دو ہے اور ڈرتے رہو تم اس اللہ پاک سے نمبر تین بات یو اور تابے داری کرو میری تم جی میری تابے داری کرو یا وہ خیر تم سمرائے اولا ہے معاف کر دے گا واسطے تمہارے من دنوں رکم کچھ گنا تمہارے سمجھا نا من نہیں رکم سن سمجھا جن کے اللہ پیچھے کون سی سورج گزری ہے سورہ احکاف کون سی سورہ احکاف کے اندر آیا تھا نا جنات کے حالات آئے تھے تو وہاں من کا کلمہ آیا تھا میں نے وہاں سمجھایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تمام گناہ گرا دیتا ہے اس لیے من جو ہے یہ زیادہ ہے اللہ وجہ ماکانہ قبل ہو من زیدہ ہے سمجھا نا سی اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور دوسرا قول یہ کہ نہ اسلام کے ذریعے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے حقوق اللہ معاف ہوتے حقوق العباد معاف اس لیے من جنوبکم کا من تم عیدیہ ہے کچھ گنا معاف ہوں گے یعنی حقوق اللہ کیا کہہ رہا ہوں کچھ گنا یعنی حقوق اللہ لیکن میں سمجھایا تھا کہ گنا جو ہیں وہ دو قسم ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد حقوق و لباس پھر دو قسم ہیں مثلا کسی کا اپنا چوری کی ہے کسی کا نقصان کیا ہے یا وغیرہ وغیرہ یہ تو معاف ہو جائیں گے اور کسی سے قرضہ لیا ہے قرضہ لیا ہے آ رہی ہے یہ چیز معاف ہے ہاں یہ کر کے میں نے اسلام قبول کر لیا بس وہ بھی میری ہو گئی وہ چیز ہے ہاں جی ایسی بات نہیں ہے سمجھ رہے ہو کرو مانا معاف کر دے گا بس سے تمہارے کچھ گناہ تمہارے بجو اخیر رکو نمبر دوم لکھا ہے سمرا نمبر دوم ہے اور پیچھے کر دے گا ڈھیل دے دے گا تم کو ایک میاد مقرر تک میاد مقرر یعنی موت تک جو اکثر کم کا چلے گا بلا حقوبت بلا حقوبت بغیر کسی سزا دینے کے ان اجل اللہ ہے سمجھا جی بے شک وقت اللہ پاک کا جب کہ آ گیا نہیں پیچھے کیا جائے گا لوگ تم تالمن کاش کے ہوتے تم جان لیتے تم سمجھا تھی کال رب نہیں داؤ گے شکوائے کفار درگاہ شکوائے کفار کا آپ نے عرض کیا اے میرے پروردگار انی داؤ تو قومی داؤ تو قومی بدلگا مشغلہ مبلغ مشغلہ مبلغ مبلغ کا مشغلہ جائے بے شک میں نے دعوت دی میں نے بلایا میں نے اپنی قوم کو لے لوں نہارا تعمیم اوقات ہے بے شک میں نے بلایا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی میں نے اپنی قوم کو کس چیز کی طرف کس چیز کی طرف نہیں لکھا ہوا دین حق کی طرف دیکھ لو دعوت کا لکھنا ہے دین حق کی طرف دین حق کی طرف لکھ لیا بے شک میں نے بلایا میں نے اپنی قوم کو رات اور دن دین حق کی طرف میں نے دعوت دی رات اور دن نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا فلم عناد قوم کی دن ہے انہوں نے کر لی کہ ان کو میرے بلانے نہیں لیا فرار مگر اور زیادہ بھاگنا مگر مطلق بھاگنا نہیں بلکہ اور زیادہ بھاگنا مراد ہے کیونکہ مطلق بھاگنا تو تمام کافوں میں پایا جاتا تھا وہ لماد تو کیا بیان فرار وہ بھاگنا یہ ہے کہ بے شک میں جب ہی بلاتا تھا تو ان کو دین حق کی طرف تاکہ بخش دے دے تو واسطے ان کے لے تب پھر اللہ تاکہ بخش دے وے تو واسطے ان کے بس سبب ای ان کے ایمان کے بس اب ان کے ایمان کے جو وہ ایمان قبول کرے اور تو ان کو بخش دے وے جالو افواد آئی قوم نے برابر چل گئے انہوں نے ضد کر لی اور کر لیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو فی آزان اپنے کانوں میں انگلیاں کانوں میں ڈال ڈالنے لگے کہ نو کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے بس تب چوتھیا بہوں نمبر دو اور اوڑھ لیے انہوں نے کپڑے اپنے اوڑھ لیے انہوں نے سرتے کراہت تھے جو کپڑے اوڑھ لیے بہت زیادہ کراہت تھے ان کو کراہت آ رہی تھی حق سے سمجھا سی فرتے کراہت سے اور کیا لکھا ہے جی ہاں، کہ نہ حق والا ہم کو دیکھے اور نہ ہم اس کو دیکھیں نہ وہ ہمیں دیکھے نہ ہم اس کو دیکھیں اور لیے انہوں نے کپڑے اپنے فرو نمبر تین اور اصرار کیا انہوں نے اور زد کی انہوں نے اصرار کیا اور زد کی انہوں نے سمجھا تم کس بات پر زد کی شرک پر کس بات پر شرک پر انہوں نے ضد کی سمجھے ضد کی انہوں نے شرک پر بستبر استقبار اور نمبر چار ہے اور غرور کیا انہوں نے کس بات سے غرور کیا میری اطاعت سے میری اطاعت سے انہوں نے استقبر غرور کیا استقبار بڑا غرور استقبار کا مانا بڑا غرور کیا ثم انی داؤ تو ہوں حضرت اب سمنی داؤ تم پر لکھا ہوگا تعمیم میں کیا لکھا ہے تعمی میں جی؟ اور حضرت انی داؤ تو ہم جہارن پر نمبر اول طریق نمبر اول ہے انی پر طریقے دوم ہے سمجھا وہ اثر تو لہم پر طریقے سوم ہے یہ تبلیغ کے تین طریقوں کا ذکر ہے اور خیال کرو اس کے ہاں یہ لفظ تمہارے پاس نہیں لکھا ہوا استقبار کے بعد اور سما سے پہلے مگر باوجود اس تکبر کے بس نہیں کی یہاں پر لکھ لو کہیں نشان دے دو مگر باوجود اس تکبر کے بس نہیں کی مگر باوجود اس تکبر کے بس نہیں مگر اس تکبر کے میں نے بس نہیں کی تم دعوت ہوں جہارا اس کے بعد بے شک میں نے بلایا میں نے ان کو جہارن برملا جہارن کا من برملا مجالس کے اندر ثم انی دا طریقہ دو اس کے بعد بے شک میں نے کھول کر کہی ان کو بات لہم اسارا اور چھپ چھپ کر کہی واسطے ان کے چھپ چھپ کر کہنا چھپ چھپ کر بھی بات کی ظاہر ظہور بھی بات کی سمجھا ہر لحاظ سے میں نے بات کی ہے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا سب تا تستا اور حضرت اور اس سمجھانے میں میں نے یہ بھی کہا اور اس سمجھانے میں میں نے یہ بھی کہا بس میں نے کہا کہ معافیا مانگو تم اپنے پروردگار سے کس چیز کی معافی مانگو مینشر کے من مینشر کے جلال شرک کی معافی مانگو سمجھے جانے ایمان لے آؤ تم ان کا نا ہو سارا سمرائے اخرویا بے شک پاک ہے بہت بخشنے والا یورسلک سما علیکم یورسل یورسل کے نیچے چڑھ گئے علاوہ نعمت مذکورہ کے علاوہ نہیں لکھا ہوا لکھ لو علاوت نعمت علاوہ نعمت مذکورہ کے تخلیہ ہے علاوہ نعمت مذکورہ کے چھوڑے گا اوپر تو آسمان کو اوپر تمہارے سمجھا سارا والی نعمت اس کے علاوہ چھوڑے گا آسمان کو اوپر تمہارے مدرارن بہت برسنے والا مدرارن کا مانا بہت برسنے والا اور امداد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں اور بیٹوں کے اور کر دے گا واسطے سے تمہارے باغات اور کر دے گا واسطے سے تمہارے نہرے مالکم کیا ہوا تمہیں کہ نہیں عقیدہ رکھتے تم اللہ کے لیے وقار عظمت کا کس کا عظمت کا ایکد نہیں رکھتے تم اللہ کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے سمجھا ورنہ شرک نہ کرتے ورنہ اللہ کا نا جی لاتا پہ دونوں اب لا ترجونا اے لا نہیں کی طرف سے تم اللہ کے لیے لا ترجون بلکہ باوجود مقتوی کے باوجود کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی جہان بڑا بنا ڈالا اور پھر وہ معاف بھی کرتا ہے تمہیں فائدہ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہوتے ہو باوجود وقد خلقكم متوارا اتوارا حالت تحقیق پیدا فرمایا اللہ پاک نے تمہیں اتوارن طرح طرح سے اتوارن طرح طرح سے پیدا فرمایا کبھی تم نقصے تھے پھر خون بن گئے پھر گوشت بن گئے آنکھیں لگ گئی کان لگ گئے ہڈیاں بن گئی سب کچھ ہو گیا یہ دلال اقلیت تو ہی دیا اور تاکہ پیدا فرمایا تمہیں اتوارن طرح طرح سے یہ دلیل الفی کا بیان ہے الم ترو اللہ دلیل افاقی علوی دلیل وہ فق ہے نا جی جہارن ایک ہوتا ہے برملا سمجھا سی بڑی جماعت ہے جس طرح جلسہ ہوتا ہے اعلان ہو جاتا ہے سمجھا سی اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہے اس کو اکیلے جا کر تبلیغ یہ اصرار ہو گیا اور صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے دو آدمی بیٹھے ہیں تین بیٹھے ہیں پانچ بیٹھے ہیں وہاں جا کر مجلس میں بجا دیا جہارن جو ہے نا پیچھے سے یہ برملا ہے سمجھا سی برملا کا مانا یہی ہوتا ہے جماعت پر اور آلن تو لہم کا مانا ہوتا ہے کھول کر بیان کیا اور کبھی کبھی چپ کے بیان کیا یہ جس طرح بن سکتا تھا میں نے وہ سارا کام کیا ہے سمجھا سی یعنی دیکھا تم نے دیکھتے ہو تم کہ کیسے پیدا کیا اللہ پاک نے سات آسمانوں کو تہ بتا و جال فی رفی نورا اور کیا چاند کو بیچ ان آسمانوں کے نور اور کیا سورج کو فراجن چراغ چمکتا ہوا فرماتے ہیں جال القمر فی ہن ہمارا کہتے تو ہیں کہ چاند پر پہنچ گئے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں ویسے دوسری تحقیق بھی آ رہی ہے کہ چاند پر نہیں پہنچے سمجھا پانچویں سف سفید کپڑے والا نیند کر رہا ہے رسالہ آتا ہے الفاروق یہ جامعہ فاروق یا کراچی سے اس نے کچھ سائنسدانوں کی یہ تحقیق آئی تھی کہ وہ نہیں پہنچے چاند بار جو بھی ہے والد صاحب نے من یہ فرماتے تھے کہ اللہ کہتے جال القمر فی ہند نورا میں نے چاند کو آسمانوں کے اندر نور بنایا ہے سمجھا اور آسمان پر تو بغیر اجازت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جا سکے آپ جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو اجازت ملتی تھی تو آپ اوپر جاتے تھے دروازہ کھلتا تھا پھر اوپر جاتے تھے اللہ عالم حقیقت الحال بار زیر آجت جو ہے نا یہ صاف بتا رہی ہے کہ چاند پر جو ہے چاند جو ہے وہ آسمانوں کے اندر ہے اور آسمانوں پر جانا جو ہے بلا اجازت خدا بندیا کوئی نہیں جا سکتا سمجھا حقیقت اللہ ہی جانتا ہے وجال شمس شمسداجا اور کر دیا سورج کو چراغ واللہ امبا کم اب پیچھے قد خالہ کا کم پر تھا دلیل انفوسی نمبر اول سمجھا نا سی اب ہے یہ علم ترو کیف خلق اللہ سبا سما پر دلیل آفاقی الوی دلیل آفاقی اب ولہ اللہ پھر انفوسی آگی نمبر دو اور اللہ پاک نے پیدا فرمایا تمہیں زمین سے نباتن خاص طور پر خاص طور پر تمہیں اگایا جس طرح کے گھاس زمین سے اگتا ہے اگتی ہے اگتا تم بھی اگے ہو زمین سے پیدا ہوئے ہو تم میں جو عید اس کے بعد بعد از مرگ بادل مرگ واپس کرے گا تمہیں سمجھا سی یا کرے گا تمہیں بیچ و زمین کے کو اور بروز قیامت اور بروز قیامت نکالے گا تمہیں اخراجن اسی زمین سے اخراجن باہر نکالنا زمین سے تمہیں باہر نکالے گا بلّہ جال تمہیں اردا آفا آفاقی سفلی آفاقی سفلی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا واقعی تمہارے زمین کو بچھونا کو منہا سو بولن فجا جا تاکہ چلو تم اس زمین سے راستوں کشادہ پر کشادہ اور کھلے راستوں پر چلو تم اللہ نے اس کو بچھونا بنا دیا کھلے کھلے راستے بنا دیے تاکہ چلو تم منہا اس زمین سے سو بولن راستوں کو فیجا جن جو کشادہ ہے پالن وسن لبے چل کا ان سب معروضات کے بعد یہ بھی عرض کیا یہ بھی عرض کیا پالن عرض کیا کیا علیہ السلام نے اے میرے پروردگار انہم آسان بے شک یہ لوگ تابعین نمبر ہے حضرت دو جماعتیں تھیں ایک تابعین کی ایک مطبوعین کی ایک تو مشرق وڈیرے سردار تھے اور ایک ان کے تابعین تھے شگرد مرید سمجھا نہیں رہا تو اب یہ تابعین کا حال ہے بے شک انہوں نے نہ فرمانی کی ہے میری بت نمبر دو اور اتباع کیا انہوں نے اس انسان کی جو نہیں دیا جا کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر ادرو تباہی کے ادرو تباہی کے ان کا مال و اولاد ان کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے یعنی, یعنی روسا جن کا عوام اتباع کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ملم جدید ہو مال ہو لکھو نیچے یعنی روسا یعنی روسا جن کا عوام اتباع کرتے ہیں جن کا عوام اتباع کرتے ہیں لکھ لیا جن کا عوام اتباع کرتے ہیں سمجھا تھی کرو مانا ملم جدید ہو اور اتباع کیا وت پر کیا لکھا ہے حضرت عناد نمبر دو میں نا جی تابعین کا پہلا انعد آسانی ہے وتبا دوسرا انعد ہے تابعین کا اور تابے داری کی انہوں نے اس انسان کی جو نہیں زیادہ کرتا اس کو مال اس کا اور اس کی اولاد نہیں زیادہ کیا اس کو مال اس کے اور اس کی اولاد ہے اللہ خسارن مگر تباہی ہے وما کرو مکرن کبارا عناد مطبوعین عناد مطبوعین اور تدبیریں کی انہوں نے مکرن کبارا تدبیریں بڑی بڑی بڑی بڑی تدبیریں کی انہوں نے تدبیریں کی حق کو مٹانے کے لیے ہاں خیال کرو ذرا اور تدبیریں کی انہوں نے مکرو کرو کا حق کے مٹانے میں حق کے مٹانے میں انہوں نے تدبیریں کی ہیں تدبیریں بڑی بڑی سمجھا نا سر وقال لا تذرنا حضرت یہ حاشیہ کہیں لگا ہے آپ کے پاس ہے Thank you. کہیں ان بتوں اور حیا کل کی کہاں ہے فائدہ نمبر ایک درمیان میں ہاشی ہے درمیان میں فائدہ نمبر ایک اور دو کٹھے پڑھنا ہے کہاں ہے ہاں۔ کہیں ان بتوں اور حیاکل کی پرستش کی عجیب دلیلیں بنا رکھی تھیں کہاں ہے ملا ہے سب کو درمیان فصے کے اندر ہے کہیں ان حیا بتوں اور حیا کل من شکل کی عجیب دلیلیں بنا رکھی تھی اور بحث میں ہارتے نہ تھے بحث میں ہارتے نہ تھے آگے کمینوں اور لچوں اور شہدوں کو لالچ دے کر حضرت نو علیہ السلام کی توہین و ایزا پر آمادہ کیا اور انہوں نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو کچھ دی آیا شہر کے جو گندے لوگ تھے برے لوگ ان کو بھڑکا دیا علیہ السلام کے خلاف مکھن کبارہ اور تدبیریں کی انہوں نے تدبیریں بڑی بڑی وقالو اور کہنے لگے نکل اپنے تابعین کو جن کو اپنے تابعین کو کہنے لگے نہ چھوڑو تم اپنے ماں کو بلا اُنہ تخصیص بہادر تعمیم لکھا ہے تفصیل بادت تعمیم بالخصوص لکھا نیچے بالخصوص بلا ادر پر ہاں لکھ لو لکھ لو بالخصوص بالخصوص اور نہ چھوڑو تم بد کو اور نہ خوبا اور نہ یعوق اور نہ ان پانچ بزرگوں کی خاص طور پہ عبادت کرو مسلح علا میں ان سارے بزرگوں کا ذکر ہو چکا ہے تفصیل کے ساتھ جنہوں نے مسلع پڑھا ہے وہ جانتے ہیں وہ بھی پنج تمی تھے کیا تھے اچھا سر یہ سات آسمان تاہ بتا پیدا کیے فرمایا جان القمر ہمارا فی ہن سب نے چاند بنایا کہ تمام آسمانوں میں چاند ہے اصل بات یہ ہے کہ جس طرح پیچھے پڑھائے ہو یخر پرو جو من لو مجموعہ وہاں مراد تھا یہاں بھی ایسے کہ ساتوں آسمانوں کے اندر چاند ہے اب یہ نہیں کہ ہر آسمان کے اندر ہے سمجھا دو آسمانوں کے درمیان میں ہے تو وہ بھی فی ہنہ ہو گیا پہلے اور دوسرے کے درمیان میں ہے تو فی ہننا ہے دوسرے تیسرے کے درمیان میں تو فی ہننا ہے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے جہاں بھی ہے یعنی آسمان ان کے بین میں چل رہا ہے آسمان ان کے نیچے نہیں ہے سمجھ رہے ہو یا تو وہ بولا کرتے ہیں ہاں ایک مقام پر فرمایا جال شمس دیا جہاں فرمایا فراجن یہ تو کوئی تعارف نہیں ہے نا فراج کمانا کیا ہوتا ہے کیا مانا کیا ہے میں نے چراغ چمکتا ہوا ہے نا چراغ تو ضیا بھی تو کس کو کہتے ہیں روشنی کو کہتے ہیں کبھی اس کے ساتھ تشریح دے دی کبھی اس کے ساتھ یہ تو کوئی تعارف نہیں ہے نا ایک آدمی کے دو نام ہیں زید بھی ہے اور عبداللہ بھی ہے تو وہ نام بلا لو تمہاری مرضی وہ نام بلا لو تمہاری مرضی سورج کی سفتیں ہیں یہ سورج چمک رہا ہے چراغ کی طرح سمجھا نا سنگھ اور کیا نام روشن ہے اس لیے روشن ہونے کی وجہ سے اس کو دیا کہتے ہیں چراغ بھی کہہ دیتے ہیں دونوں اس کی فکتے ہیں وقد ازلو کثیرہ اور تاکہ گمراہ کیا ان روسا نے سرداروں نے کثیرن بہت سارے لوگوں کو بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کر دیا بلا تجدید ظالمین اللہ ظلال اور نہ زیادہ کر تو ظالمین کو مگر ناکامی میں مگر حضرت خیال کرو زلالن کا مانا جہاں گمراہی نہیں ہے یہاں زلالن کا مانا ہے ماکر و مکرن کبارہ انہوں نے جو میرے حق کو مٹانے کے خلاف تدبیریں کی ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیں سمجھ رہے ہو زلالن کا مانا جہاں گمراہی والا مانا نہیں ہے زلالن پر لکھا ہے حاشیے پر یا کہیں تمہارے بات ان کے ان منصوبوں میں جو توحید اور اہل حق کے خلاف بنا رکھے تھے سمجھا دینی ضلالت مراد نہیں ہے سمجھا نا صحیح دینی ضلالت مراد نہیں مراد نہیں ہے تو سمجھ رہے ہو آگے لکھا ہے یعنی ان کی کوئی تدبیر بننا پڑے یعنی کوئی ان کی تدبیر بننا پڑے سمجھا نیچے نیچے بالکل آخر کے اندر ہے یعنی ان کی کوئی تدبیر بننا پڑے کرو منع اور نہ زیادہ کر تو میں ان کو مگر ناکام ان کے اندر خطی آتے ہم تخلیف ہے دنیا بھی ہے تخلیف دنیاوی بجا اپنے گناہوں کے کو غرق کر دیے گئے سمرے دنیا بھی کیا چلکا ہے غرق کر دیے گئے نارا یہ سمرا اخریا بردخی آئے پر داخل کیے گئے آگ کو کہاں داخل کیے گئے یہ آگ کون سی مراد ہے بردخ والی آگ مراد ہے کون سی کیونکہ آخرت تو ابھی تک نہیں آئی نا اللہ فرماتے غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے کچھ سن رہے ہو اب یہ عذاب آگ والا کہاں ہو رہا ہے روحوں کو ہو رہا ہے کن کو ہو رہا ہے روحوں کو سمجھ رہے ہو کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ تو پانی میں چلے گئے کہاں چلے گئے پانی میں ان کے جسم غرق ہو گئے نا مچھلیاں کھا گئیں جانور کھا گئے خشک ہو گئے جل گل سڑ گئے ختم ہو گئے سمجھا جو لوگ کہتے ہیں کہ گڑھے میں عذاب ہو رہا ہے وہ اس کا جواب دینے تو اس کا کیا جواب ہے مما خطیات بہت خلو اگر اسی گڑھے والی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے تو پھر ادخلو نارا کہاں ہوا ہے وہ تو پانی کے اندر غرق ہو گئے تھے سمجھ آ رہی ہے بات کہاں غرق ہو گئے پانی کے اندر اللہ کہتا ادخلو نارا معلوم ہوا یہ گڑھا جو ہے اس میں آزاد نہیں ہو رہا بلکہ روح جہاں پہنچتی ہے علی جین یا سجین وہاں آگ بھی ہے سب کچھ ہے وہاں آزاد ہو رہا ہے تو سمجھ آئیے بات ان شاء اللہ تعالیٰ کے بہت عرض کروں گا تفصیلی فضل خدا خلون آ رہا اور داخل کیے گئے آگ میں فلم من دون انصارا نفی شفاعت شفایا پک نہ پایا انہوں نے واسطے اپنے اللہ کے سوا کوئی مددگار اے یہ جو پنج تن پاپ انہوں نے بنائے ہوئے تھے ود سوا یغوس یعوق اور نفر انہوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی پک نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار وقال یہ درمیان میں مما خطیات جملہ موترزہ آ گیا ان کے عذاب کا ذکر ورنہ پیچھے سے ظالمین علیہ السلام کا کلام تھا نا وقال ارد حضرت کا کلام ہے اور عرض کیا علیہ السلام نے اے میرے پروردگار التجا علیہ السلام لکھا ہے اے میرے پروردگار نہ چھوڑ تو اوپر زمین کے کافروں سے تیارن کوئی ایک گھر ایک گھر بھی نہ چھوڑ ان کا انتظار ہے اس لیے کہ بے شک تو اگر چھوڑے گا تو ان کو تو گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور نہیں جنیں گے یہ اللہ فاجرن مگر بے حیا کفارن بہت بڑے کافر کفارن کا مانا فاجر کا مانا بے حیا ڈیٹ بے حیا اور کفار ان کا مانا بہت بڑے کافر یا اللہ ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی سمجھا سنگھ <clears throat> ان کو ایک کیوں بھی نہ چھوڑ اب اس کا حضرت کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو بھی پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے کافر ہوں گے جواب اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ آئے گا سورہ حود میں پڑھیں گے بو ہے یا الا نو ہے ان لین جو اللہ من قد آمن نور علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ بس آپ کی قوم سے جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے اس کے علاوہ اور کوئی ایک بھی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہوگا تو چونکہ اللہ نے خود فرما دیا تو اس لیے رب ربلی والے والے دیا خیال کرو اے میرے پروردگار بخش دے تو مجھے پر لکھا ہے نف خود کیا لکھا ہے نف خود سمجھا سی نفس خود کو والے والے دیا اور وقت میرے والدین کے اصول خود کیا لکھا ہے اصول خود اب میرے والدین کو نو علیہ السلام کی یہ دعا والے والے دیا سمجھا سی تو کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کیوں اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے کیا حضرت کے والدین موحد تھے کہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں سمجھا سی جواب اس کا یہ ہے کہ والدیا کا کلمہ صرف والد اور والدہ پر نہیں بولا جاتا بلکہ تمام اصول پر بولا جا رہا ہے کیا بولا جا رہا ہے آدم علیہ السلام تک جتنے میرے بڑے ہیں جو ان میں سے موحد گزرے ہیں ان کو معاف کر کوئی سمجھ آ رہا ہے آدم علیہ السلام تک جتنی میرے اصول ہیں سمجھا تھی والد کا خاندان ہے والدہ کا خاندان ہے اصول کے اندر جو جو موحد گزرے ہیں ان سب کو کیا کر معاف کر کچھ سمجھ آیا ہے والا من داخلہ نمبر تین اہل بیت کے لیے دعا ہے اور وقت ان لوگوں کے جو داخل ہے میرے گھر کو ایمان لانے والے نمبر چار اپنے تابعین کے لیے دعا ہے اور وقت ایمان لانے والوں کے مردوں کے اور ایمان لانے والی عورتوں کے بس ولا الظالمین اللہ تبارا یہ کیا ہے چونکہ یہ دعا مومنین کے لیے اپنے لیے یہ جملہ موتا رہتا ہے اصل میں بد دعا پیچھے سے آ رہی ہے لا تذر لاتدہ عالل عالل الارض من الکافرین دیارہ الاخری اسی کا تطمہ ہے اور نہ زیادہ کر تو ظالمین کو مگر تباہی اور بربادی کے اندر قبر میں قبر کا پہنچنا کام بچھو وغیرہ سارا کچھ کام بچھو وغیرہ ہو جائے گا سارا کام فکر نہ کرو انشاءاللہ آ جائے گی بات سمجھا یہ اب میں قبر کے عذاب قبر کی بات آپ کر رہا ہوں کہ یہ پرچی بر پرچی آ رہی ہے ہاں؟ انشاء اللہ سب کچھ آ جائے گا وہاں پڑھو گے کون سا انصاف ہے کہ جسم اٹھائے عذاب روح کو ملے سب کچھ آ جائے گا عمل علیہ سے معلوم ہوتا ہے ستارے فضا اگر آسمانوں کے اندر ہوتے تو شیاطین کیسے آسمانوں کے اندر جا سکتے ہیں شیاطین تو اندر نہیں جا سکتے وہ آگ تو نیچے آ سکتی ہے اللہ کا نظام ہے یا کوئی ایسی بات نہیں تو کوئی ناممکن بات تھوڑی ہے حضرت سورہ جن سورہ جن کا ربط تو ماکبل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں نا کہ یہ دلیل نقلی جنات ہے دعوی تبارہ کا لیکن شان نزول عرض کر دوں پیچھے بھی سورہ احکاظ میں بھی عرض کرایا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ جب طائف تشریف لے گئے تھے نا تبلیغ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ فقط حضرت زید بن ثابت رضی اللہ زید بن ہارسا رضی اللہ عنہ تھے جنہیں زید بن محمد کہا جاتا ہے جن کا ذکر سورہ احزاب کے اندر فلمبا زید واپس آئے مغمون تھے پریشان تھے تو وادی نخلا میں آپ نے بسیرا کیا تو صبح کو نماز پڑھ رہے تھے تو یہ جنات آ گئے ایک قول یہ ہے لیکن بخاری مسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط اور تسلیم سی کی نبوت سے پہلے شیاتین جنات اوپر جاتے آسمانوں کو چمٹ جاتے اور کیا نام ہے اپنا وہاں بیٹھ کر باتیں سنتے اور پھر آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے نبی علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا ان کو شوب لگنے لگ گئے کیونکہ وہی کی حفاظت کرنا مقصود تھی انہوں نے جا کر بڑے شیطان کو شکایت کی اس نے میں کامیاں زمین میں پھیلو اور کیا نام ہے اپنا تلاش کرو کہ یہ کون سی نئی بات پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا چنانچہ مختلف وفود مختلف قیمتوں کے لیے معین کیے گئے ایک وقت جو تھا نفی بین ایک علاقہ ہے یمن کے اندر وہاں جنات کی اصل بادشاہی ہے جنات کی اصل بادشاہی وہاں ہے وہاں سے نکلتے ہیں سارے تو وہاں کا جن و جنات کا وفد جو تھا وہ نو جن تھے یا سات جن تھے ان کو حجاب کا علاقہ مقرر کیا گیا وہ آئے حجاز میں پھرتے پھرتے رہے ادھر اوقات کا میلہ لگتا تھا تین دن مکہ مکرمہ کے باہر سمجھا تھی تو لوگ دور دراز سے آتے تجارتیں ہوتی شیر اشار پڑھے جاتے وغیرہ حضرت نبی علیہ السلام اپنے دو چار ساتھیوں کو لے کر وہاں تشریف لے جا رہے تھے مسئلہ توحید بیان کرنے کے سبحان اللہ جی عجیب ایک وقت ہوگا لوگ میلے کے اندر کھانے پینے میں اور تجارتوں اور شوشا کے اندر اور نبی علیہ السلام نے جا کر اعلان شروع کر دیا ہوگا مسئلے توحید کا تو وہاں تشریف لے جا رہے تھے رات کو آپ نے وادی نخلا میں بسیرا فرمایا صبح کی نماز پڑھا رہے تھے بعد نماز فرماتے ہیں یہ صبح کی نماز نہیں تھی کیونکہ اس وقت نماز فرضی نہیں ہوئی تھی یہ کوئی نفلی نماز تھی بہرحال آپ وہاں نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کا وہ وقت جو ہے وہ پھرتے پھرتے وہیں آ گیا حضرت کا قرآن سنا حضرت کو نہ ملے بس قرآن سنا ایمان قبول کیا اور واپس چلے گئے قوم کو جا کر تبلیغ کی پھر اس کے بعد بڑی تعداد میں آئے جہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور اسی کا ذکر ہے اب دو باتیں سمجھ لو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اس صورت کے اندر چار مضامین ہیں جو موحا ہیں چار مضامین کیا ہیں وہ شاہ منع وہی کیے گئے حضرت کی طرف پہلا مضمون قل حیا علیہ کے بعد کرائے انا حسما نفر من الجن مضمون اول لکھا ہوا ہے یہ منہ ہے کیا ہے اچھا اس کے بعد آجت نمبر پندرہ پر آ جاؤ کہاں لکھا ہے آجت نمبر پندرہ آیت نمبر پندرہ کہاں لکھا ہے عجت نمبر پندرہ کے بعد ہے وہ اللہ و الگ طریقہ سے وہاں لکھا ہوگا مضمون دوم کیا لکھا ہے اللہ و معطوف ہے ان حسما پر الیا انّما الیہ ان حسما قل الیہ اللہ و الگ طریقہ سے کیا سمجھ رہے موحا مضمون کتنی ہے چار پہلا مضمون انا ہستما وہ بھی ہے دوسرا مضمون اللہ و الگ طریقہ سے یہ معطوف ہے کس پر پر حیا الیا علیہ انا کل او حیا الیا اللہ رستقام اچھا اس کے دو سطر بعد کھڑا ہے دو سطر بعد تدعو مع مساجد مضمون ہے مضمون سوم لکھا ہے یہ تیسرا مضمون ہے جو موحا ہے اب حاصل اب کیا ہوگا سیا الیہ ان تما المساجید سمجھ آیا ہے اچھا اس کے ایک سطر بعد یہی آ جاتا ہے آج ختم ہو جا گیا انہ لما قاما مضمون مضمون چہارم یہ بھی معقوف ہے اسی پر کل او حیا الیا انستا ما اول او حیا ان لما کاما کچھ سمجھ آیا ہے یہ چار انا ہے کتنی انا ہے ہو تما اللہ وستقام یہ بھی ہو تھا نا پہلے اللہ وستقام اور ان مساجدہ ان لمبا کام یہ چار انا ہیں یہ چار مضمون ہیں اور یہ کیا ہے وہ ہا ہے کیا ہے یہ چار مضمون حضرت کی طرف وہی کیے گئے تھے سمجھا یہ الیہ اللہ حسما کل او الیہ اللہ وسطام استقام کل او حیا لیا ان المساجدہ کل او حیا اللہ لما لمبا کام عبد اللہ ہے ایک بات یہ ختم ہو گئی اور بات قل کل او استمع نفر من الجن منل انا فقال قرآن آگے دیکھتے آؤ میں پڑھتا رہا ہوں ہر آجت کی ابتدا دیکھو گول دہرے کے بعد ان تعالی و انح کان و انا زننا و ان کان رجال و انہم ہُم زنو وہ انا لمسنا و انا کنہ وہ انا ندری و انا منت فالح و انا غننا و انا لما سمینا و انا من مسلم یہ سارا انا انا انا جو ہے یہ مقولہ ہے جنات کا کس کے مقولے ہیں یہ یہ جنات کے مقولے ہیں سارے کے سارے یہ سارے انا انا انا ہوں یہ معطوف ہیں انا سمعنا قرآن کے انا پر پر کس معقوف ہے سمجھ آ رہی ہے بات یہ میں پہلے سے وضاحت کروں کہ وہ ان المساجدہ اللہ کے ان لما کاما ان حکتما وہ انا انا اور ہے یہ انا انا اور ہے سمجھ رہے ہو یہ جو میں نے پڑھے ہیں آپ کے سامنے انا انا ہے یا انا ہم ہے یہ کیا ہے ہیں کن کے جنات کے اور یہ معطوف کس پر انا سمینا اب مہربانی کر کے پھر ایک دفعہ دیکھ لو فقالو انا سمینا فقالو فقالو ان تالا فقالو ان کانا فقالو انا گن فقالو ان کانا رجال فقالو ان گن فقالو انا لمسنا فقالو انا پنا کو یہ کالو کالو ساتھ لگے گا تو سمجھ آیا ہے یہ جو کھڑے ہیں نا انا نہ نو ہیں یہ یا جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے مقولات ہیں کس کے جنات کے اور یہ کس پر معقوب ہے جنات سمے انا پر معقوب ہے اب سوال ہوگا آپ بھی تو ماشاءاللہ بڑے ناوی ہو کہ یہ کیسے ہو گیا کہ انا ہے تو ہے انا اور ماتوف انا انا ہو گیا یہ کیسے ہے ماتوف ہے کیا ہے انا سمے نہ ہے نا اور ماتوف کیا ہے انا ہے انا انا ہوں انا ہو یہ سارا انا انا کیسے انا پر ماتوف ہے لیکن مقصد ہی دونوں کا الگ ہے پھر جب میں نے کالو ساتھ لگا دیا تو کالو کے بعد تو کیا ہوتا ہے انا ہوتا ہے انا کیسے آ گیا جواب سن لو جواب یہ ہے قانون ہے کہ جب کسی کا کلام ہو بہ نقل کیا جائے کیا نقل کیا جائے ہوگا بے ہوگا وہ بالکل مکمل تو وہاں لایا جاتا ہے ان کیا لایا جاتا ہے اور جہاں اس کا مضمون نقل کیا جائے اس کے کلام کو روایت بلمانا کے طور پر تو وہاں کیا بولا جاتا ہے انا سمجھ رہے ہو جہاں کسی کا کلام مکمل نقل کیا جائے تو وہاں کیا بولا جاتا ہے انا جہاں اس کلام کا مضمون نقل کیا جائے وہاں کیا بولا جاتا ہے انا اب پہلی بات انا سمینا قرآن بلن نشر کا بربنا احدا یہاں جنات کا کلام ہو بہ نقل کیا گیا وہاں انا بولا گیا اور کالو کی وجہ سے کالو انا سمینا انہوں نے یہ لفظ کہے انہوں نے یہ بات کہی آبے وحنہ تعالی ون کانا اللہ ہی وہ ان کا مقولہ تو ہے لیکن اس کا مضمون ہے اور ہو بہ کلام نہیں ہے لیکن وہ مضمون ہے اور ہو بہ وہ کلام اس لیے وہاں انا نہیں بولا گیا بلکہ کیا بولا گیا ہے انا بولا گیا ہے اور بھی جواب بہت سارے ہیں لیکن میں نے یہ جواب جو موٹی بات تھی وہ آپ کو سمجھا دی کچھ سمجھ آیا ہے پہلے جو میں نے بتایا کہ اس موہا کتنی ہے چار حسما اللہ استقام ان مساجدہ اللہ لمبا کام یہ چار انا جو ہے یہ موہا ہے کل او ہے ساتھ لگے گا کل او ہے الیا انا حسما کل او ہے الیہ اللہ استقام کل او ہے یا الیہ ان مساجدہ کل او ہے اللہ لمبا کام اور میں نے عرض کیا کہ انا لما سمینا سے جو ہے یہ مقولہ ہے جنات کا اس کے بعد جو انا انا انا انا ہم یہ سارے کھڑے ہیں یہ سارے چاہے جنات کے مقولات ہیں اور یہ معقوف ہیں کس پر انا سمینا کا اللہ دستقام سکام ہو انجے